من کن تو مولا سہ مولا من کن تو مولا سہ سال مالا من کن تو مولا سہ مولا میرا وارث ہے علی میرا وارث ہے علی میرا وارث ہے علی میرا وارث ہے علی میرا وارث ہے علی میرا وارث میدان میدان میں اعلان یہ کرتے تھے نبی وارث ہے میرا وارث ہے وارث ہے نی آدم نو پیمبر ہو یا حضرت موسا خضر سو خزر کے حضرت عیسا گھر کے مشکل میں یہی کہتا تھا ہر ایک نبی قبر میں مجھ سے نکیرین نے جب یہ پوچھا کون وارث ہے تیرا کون ہے مولا تیرا مجھ سے پہلے یہ میری مجھ سے پہلے یہ میری قبر کی مٹی بولی میرا وارث ہے علی میرا وارث ہے علی میرا وارث ہے علی میرا وارث ہے علی موت کیا موت موت سے ڈر جانے کا قصہ کیا ہے شام والوں نے علی والوں کو سمجھا کیا ہے گھر کے تیغوں میں بھی کہتا تھا حجر ابن عدی میرا وارث ہے علی میرا وارث ہے علی میرا وارث ہے علی میرا وارث ہے علی میرا غیر فرار کا کرار کا حق ہے مجھ پر میری جانب نہ کرے کوئی صحابی بھی نظر بولا خیبر میں علم بولا خیبر میں علم خار لگائے نہ کوئی خانہ حق میں نہیں جائیں گے در سے مولا ان پہ کھل جائے گا بائی رستا ان کا جو ہی کعبے کے قریب آ کے کہیں گے مہدی میرا وارث ہے جی، مو کے ماتھ پہ آئے گا پسی رن میں کرملاج سے روتا پھرے گا بن میں سب سے کہتی رہی سب سے کہتی رہی مقتل میں یہ اصغر کی ہنسی میں نے آدا کے سروں پر ہی کیا اپنا سفر میری ٹاپوں سے ہی مر جائے گا سارا لشکر یہ رجز پڑھتے ہوئے رن میں مجلی نکلی میرا ہے قبر میں مجھ سے نکیرین نے جب یہ پوچھا کون وارث ہے تیرا کون ہے مولا تیرا مجھ سے پہلے یہ میری مجھ سے پہلے یہ میری قبر کی مٹی وارث ہے موت کیا موت سے ڈر جان کا قصہ کیا ہے شام والوں نے علی والوں کو سمجھا کیا ہے گھر کے تیغوں میں بھی کہتا تھا حجر ابن عدی میرا وارث ہے علی میرا وارث ہے علی میرا وارث ہے علی میرا وارث ہے علی مجھ کو مولا میرے الفاظ سے پہچانیں گے میر کو لہ جاؤ آواز سے پہچانیں گے روز محشر جو صدا محشر جو صدا گونجے گی اکبر اپنی میرا وارث ہے علی جی، جی، میرا وارث ہے علی جی، میرا وارث ہے علی میرا وارث ہے علی من کن تو مولا فہذا علی مولا من کن تو مولا